حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شکون لینا پسند تھا اور بدفالی ناپسند تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3536